اللہ تعالم قرآن کریم نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کا اور آپ کے پھیلے جانے کے انعام کا تذکرہ فرمایا وہاں نبی پاک تاخن کے کچھ فرائض نبوت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے بڑے اس مقام پر نہیں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کوئی چار مقامات پر قرآن میں اس قسم کی آیتیں ہیں جو میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کتاب اول حکمہ قبل لطیف غلط مہم وآخرين منهم لما يذكر بهم وهو لذيذ الحكيم كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سيدنا ابراهيم خليل نے جو دعا فرمائی تھی اس کے بھی لفظ تقریباً یہی ہے مفہوم یہی ہے وغیرہ سیم رسول نہیں جتل الحم آیا تھی کتاب والا کی ان کام کرے جیسے تو گویا کہ ابراہیم خلیل نے جو دعا مانگی تھی اس میں میری فرائض کا تذکرہ تھا فرائض نبیت کا اور جو دعا کے نبی اکرم سید نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دعا کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں اسی چیز کا تذکرہ کروایا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو بتایا گیا ہے اور ان فرائض نبوت میں سے یعنی دیکھیے تین چیزوں کو واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہن فرمایا جس میں ایک میں دو جز آ جاتے ہیں اور باقی ایک جز ہر ہے مثال کے طور پر لتنی اللہ آیا تلاوت کتاب اور دوسرا جز جو ہے وہ ہے تعلیم کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا ندی ہے جو کہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی اور حکمت یعنی دین کی سچائی کی دین کی دانائی کی باتیں انہیں بتاتا ہے اب دین کی دانائی کی باتیں کیا ہیں جی، اس سن کر بتاتا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے جس کو ہم لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی طاف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ احادیث آپ کے اندر سے نکلنے والے جتنے بھی عدوم ہیں وہ سب کے سب حکمتیں جو آپ نے شراکت نبیت سے کہا جو آپ نے ترجیح کتاب میں کہا یعنی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے فرمایا تو جتنے بھی آپ کے علوم تھے یہ سب کے سب حکمت کے اندر آ جائے اس کے بعد یہ دو چیزیں مستقبل ہیں اس کے بعد یہ تیسری چیز کا مجھے سرما دینا تھا وہ غلط چیز اور تا کرے انہیں یعنی تجزیہ جو ہے یہ مستقل عنوان ہے یہ مستقل پرسر ہے کڑائی کے نبوت میں سے جو کہ نبوت کے سپوت کیا جاتا ہے جو کہ نہ تعلیم جو کہ نہ تو تعلیم کا حصہ ہے اور نہ تلاوت کا حصہ ہے بلکہ ایک مستقل عنوان ہے اور یہ تجزیہ کیا ہے یہ تجزیہ کیا ہے تجزیہ کہیں پاک کرنے کو اور اگر ہم دیکھیں کیونکہ بعض مقامات پر پرانے کریم نے تسکیے کی اہمیت کو اس طور پر جتایا ہے کہ خود فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کد قد خواب من افلاح من بس کا یقیناً پوری کامیابی پائی اس شخص جس نے کہ اپنے نفس کو پاک کر دیا اور جس نے اسے رون ڈالا برباد کر دیا خراب کر دیا کیا ہوا خواب وہ برباد ہو گیا خواب خواب یعنی ہاتھ نتی میں مل گیا تو سب جس میں منسلک کو صحیح طور پہ بنایا نہیں اس معنی کر کے تقریبا کو گویا کے صلاح کلی کا اللہ اقبال کو نے سبق کرا دیا اور صلاح کہتے ہیں عربی قاعدے کے مطابق کلی کامیابی کو کہتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد نہ ہے تو گویا یہاں تجیے لفظ جو ہے اپنی اہمیت کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس فلاح کلی جو ہے وہ ہے اس معنی میں ندی یہ خریدا جو کہ تسکیے کے متعلق ہے اس کی بھی اہمیت کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرے مقام پر آتا دوسرے مقام پر آتا ہے کہ دیکھو الگ بڑھ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی آیت ہے اس کے متعلق جس نے پاک کیا اپنے آپ یعنی کیا ہے کا وغیرہ کا ہوگا سفل مرک اپنا ہمن کو کا اور میں رق اصل ہے منتگل کا جس نے تشکیت کا کام پورا کر لیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ تو یہاں بھی تشکیت سے فلاحیابی کی اس کا سبق قرار دیا ہے تو اس معنی کر کے تشکیت کوئی معمولی بات نہیں جس سے کہ اعتماد کرتا جائے جسے یوں کہہ دیا جائے کہ یہ آتی جاتی بات ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں تو کہوں پہلی بات یہ کہ نبوت کے فرائض میں سے تشکیے کو قرار دے لینا نہیں جی جب ہند آیاتی ذکی ہند جو ہاں، کہہ دینا اچھی اس کے بعد کہنا یا اللہ محمد کے طالبہ حکم میں یہ خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ تجزیہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے کسی دوسرے طریقے گئے سے کم نہیں ہے اور میں ایک اور بخشی کی بات دیکھو یہ کل تفتی کل دل کا صاف کرنا دل کا ساتھ کرنا یہ نبیت کے بنیادی مقاصد میں سے ندی جسم کو بناتا ہے لیکن دل کی تحت میں بناتا ہے ندی کا خطاب دل کی طرف ہوتا ہے ادب وہ دل کو مخاطب رکھتا ہے تو وہ دلوں کی اشلا کے لیے آتا ہے وہ دلوں کو بناتا ہے پرانے کریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پرانے کریم کی تعلیمات سے یہ بات کھلے طور پر واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ مقصود کیا ہے قیامت کے دن نہ فائدہ دے گا نہ مال اور نہ بچے فائدہ دے گا مگر کیا دے گا وہ روزہ دے جس میں کہ کچھ بیماری نہ ابھی علیہ وسلم کا صلہ سمجھتے ہیں دیکھو یعنی دیکھو تمہارے جسم کے اندر دوست کا ایک دوسرا ہے سدوحت سدوہت جس دو ست سک جس لو الا دیکھو تمہارے جسم کے اندر دوست کا ایک دوسرا ہے اگر وہ سمجھ گیا تو تمام جسم سمجھ جائے گا اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا اللہ علیہ کر اچھی طرح جان دو وہ دوست کا دوستہ کیا ہے یعنی دل کے سوا تک جسم کا سوار موقوف ہے جسم کے سوار کا مدار دل کی اس پر ہے دل بنا تو جسم بنے گا اور جب تک دل نہ بنے گا بنا نہ جسم بنے گا نہ تم بنو خدا سے لیا جاتا ہے دل کے واسطے سے دل کو واسطہ ہے دل کو سیڑھی ہے جس سیڑھی کے راستے سے خدا تک سعود ہوتا ہے خدا تک پہنچا جاتا اگر دل کو نکال دل کو نکال دو تصرکہ ختم ہو جائے دیکھو فقو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ اگر آپ ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ خطوہ قبر اور آیت میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جس قسم کی بھی کوئی بات فرماتے تھے دین کے متعلق تو بغیر کتاب و سنت کے اشتہار کو کوئی بات نہیں کرتے تھے دلیل قرآن حدیث سے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑی پائے یا بلو رب تم الدو سل تم ودین پتل تم لال تم تک اے لوگو اے لوگو بندگی کرو عبادت کرو کس کی اپنے پروتگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگ جو تھے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا کس لیے کرو بندہ لال نہ انسانوں کے انسانوں کے پیدا کیا جانے کا مقصد کیا ہے عبادت ہے جن جنہوں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ابدیت کا حاصل کیا ہے عبادت کا حاصل کیا ہے لمبا تم تب تک ہوں تاکہ تم متفی بن کر تو اس معنی میں تقوا حاصل عبادت تمام قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تقوا تو تقوا کا مقام کیا کون سا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث صحیح ہے طالب مسلم کی راحت تمام وقت اب تک ہاسونا اب تک ہاسونا سب تک ہاسونا سا ایسا اللہ علیہ السلام تقوی کا مقام یہ ہے تقوی کا مقام یہ ہے تقوی کا مقام یہ ہے اور اپنے سنیا پاک کی طرف نبی پاک سے نے اشارہ کیا ہندو کی طرف اشارہ اور قرآن نے خود تقوی کے مقام کی تشریح کرتی تھی شاعر اللہ جس نے کہ اللہ کی نشانیوں کی ہاں، عزت کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے تقوی کے نشان گویا محلہ تتوا دل ہے محلہ تتوا دل ہے منشائے تتوا دل ہے دل ہی کے مقام سے تتوا کی جڑ لگتی ہے اور تتوا کا درخت دل ہی میں پنکتا ہے وہی پھلتا ہے وہی پھولتا ہے وہی وہ پھول لاتا ہے وہی پھل لاتا ہے وہیں سے اس کی ترقی ہوتی ہے اور دل کا اگر باپ گزر جائے تو تتوا کا کوئی گل بوٹا نہیں دل ہائے کسی نے کہا نا دل بدر مجھ کے ہچے اکثر ہزار صاحب دل بہتر دوسرے شیر میں ایک لفظ پر احام ہوتا ہے سنتوش کا لیکن بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں از ہزار صاحب دل بہتر جہاں تک کس کا تعلق ہے حدیث سے صحیح میں آتا ہے نمازا کی روایت ایک مرتبہ سید نے حضرت ابن عمر گزر رہے اور تعالیٰ کی طرف دیکھا اور کہا نہ آسیع کو کبھی نہ آتی ہو رہی ہے اے بابا کتنا پاک ہے وہ کتنی تیری پاکی کا ہوا ہے لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ تیرے اللہ کے مضبوط اس سے زیادہ اکرام والا ہے اس تو مومن کا پل کعبہ سے بہتر ہے اس لیے اگر شاید نے یوں کہا کہ ہزاروں ہے کعبہ یک دل دل بہتر ہے تو غلط نہیں دن بہترپمنٹ کے اپنے ووس ہزار کابل دل دست اور کیوں کہا ہاں؟ دل بنیاد ہے نیت نیاد کا محل جو ہے وہ بھی دل ہے اگر دل کی نیت درست ہوگی تو حج حج بنے گا حج اکبر بھی بنے گا اور حج اکثر بھی بنے گا اور اگر نیت کل خوش نہیں تو نہ حج اکثر ہے اور نہ حج اثر تو اس معنی میں یہ بات اب سے میں کر رہا تھا خیر میں دوسرے شہر میں نہیں بولتا ہے بنتے کرتا نہیں تو میں نے اس کا کہا تھا کہ دل جو ہے وہ بنیاد یہ بنیاد ہے کس کی انسان کے بنانے انسان بنتا ہے دل سے اور دل اگر سمجھ گیا تو انسان سمجھ گیا اب وہ عجوب وہ آمانے وہ وہ آمال وہ چیزیں جن سے کہ دل بنتا ان کے تمام متعلقات کو ہم سلوک کے نام سے یاد کر سکتے ہیں یا ہم تصوف کہیں گے یا سلوک کہیں گے یا علوم باتمی کہیں گے یا اسے تجزیہ کہیں گے مختلف ناموں سے جس نام سے بھی پکار لو تو پھر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اسے تم فن سلوک کہہ لو فن تقوا کہہ لو فن احسان کہہ لو جس نام سے بھی پکار لو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہاں جی یہ کتاب سنت سے ثابت ہے اور میں یوں کہوں کہ جڑ والے علوم اگر دل کا سنوارنا اور دل کی اصلاح نبوت کے بنیادی چیزوں میں سے ہے اگر دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے تو ہم کہیں گے کہ دن کے سنوارنے کا علم جو ہے وہ بھی دین کے بنیادی علوم میں سے ہے اس بنا پر تصوف یا سلو یا تشکیہ کل ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں علوم تلبیاتا کا علم دل والے علوم کا دل کے سنوارنے والے علوم علوم یا وہ فن جس میں کہ دل کے سنوارنے کی کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے اس کے ذرائع اس کے طریقے اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ دل کیسے سمجھتے ہیں اور دل کے سمجھنے سے مراد یہ صرف نہیں ہے دل سنوار سنوار ہو ہاں؟ تو بات باقی بات نہیں کہتے کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا تو دل پاک ہے ہمیں نماز روزے کہ کیا ضرورت ہے دل جب پاک ہوگا تو تم سب سے زیادہ نماز روزے کو کرنے والا کیونکہ دل بنتا ہے خدا کے تعلق سے اور خدا کا تعلق نصیب ہوتا ہے کے اتباع تباہ جب شریعت کا تباہ نہیں ہوگا تو دل بنا ہوا نہیں ہوگا تو بہرحال یوں کہا جائے گا کہ وہ جملہ الو جو کہ دل میں دل کے سنوارنے کے ساتھ متعلق ہے انہیں کیا کہا جائے گا الو میں پلزیا کہہ لو ہاں؟ تو سبوت کہہ لو سلوک کہہ لو یہ سب کے سب جو ہے وہ دل کے ساتھ متعلق ہے وہ جملہ علوم جو کہ دل کی صفائی کے متعلق ہیں اس کے تشکیل کے متعلق ہیں اسے سنوارنے کے متعلق ہیں انہیں تصوف کے نام سے یاد کیا گیا کا لفظ گو بات کی پیداوار ہے لیکن حقیقت تصوف جو ہے وہ بات کی چیز نہیں بلکہ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے جان ایمان حقیقت دین اور شریعت کی روح ہے تصوف کی حقیقت کیا ہے خدا مند قدوس کی رضا کے لیے اپنے اندر اخلاص کامل پیدا کر کے شریعت کے جملہ ظاہری اور باطنی احکام کو اس کی حقیقت کے ساتھ اپنا لینا یہ حقیقت تصوف ہے اب اسے آپ اگر یوں کہہ دیں کہ بھائی تصوف کا لفظ تو باہر سے آیا ہے یہ نئی چیز ہے زمانے رسالت میں یا وہ زمانہ جو کہ القرون المشہود لہا بالخیر یعنی صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں طب تابعین کے زمانے میں اس لفظ کا وجود نہیں پایا جاتا تو ہم یوں کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے قرون اولا میں موجود تھی اور نبی پاک سے کے زمانے میں موجود تھیں اگر نام بدل دیا جائے تو نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی بکول ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اگر آپ کو نام سے چیڑ ہے تو نام تو سب اسے نہ کہیے اسے علم احسان کہہ لیجیے حدیث کی اطلاع میں یا بقول حضرت رحمت اللہ علیہ کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے علم حصول تقلا کا علم کہہ لیجیے یا علم حصول احسان تقلا کا علم کہہ لیجیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا یوں کہیے کہ ہم اسے فقہ باتمی بھی کہہ سکتے ہیں جیسے میں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرمایا تھا کہ الفقہ الفقہ تعمیر الظاہر الباطن فقہ کیا ہے کا ظاہر کا بھی بنانا اور باطن کا بھی بنانا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور اپنے نام کے لحاظ سے لفظ کے لحاظ سے تو بدت کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے اور اپنے علوم کے لحاظ سے اور اپنے ماں و ما علیہ کے لحاظ سے یہ پتن بدت نہیں بلکہ دین کی حقیقت جو ہے وہ تشبص میں اس سے بحث کی جاتی ہے اس کے علوم بتائے جاتے ہیں اور اس کے متعلق کا جتنی بھی باتیں ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم سید المبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شخصیت جو تھی وہ جامع تھی ہر چیز کی ہاں جی؟ آپ کے اندر جو علوم تھے وہ یعنی بعد کے دور میں جو علوم مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر مختلف صورتوں سے ان کی ترقی ہوئی اور مستقل علوم بنے مثال کے طور پر تفصیل تقسیم کا علم فطر کا علم یہ علم کلام یہ اللہ علیہ سیشن کے زمانے میں اس وقت سے یعنی اس رخ سے یا اس معنی کے لحاظ سے رائج نہیں تھے لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تفصیل کا علم کیونکہ اللہ علیہ سیشن کے زمانے میں نہیں تھا یہ غلط ہے تو اس کی غلطی ہوگی اسی طور پر اگر کوئی کہہ دے کہ فقہ کی یہ تدوین اور یہ فقہ کا بننا جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا تو اور یہ غلط ہے تو اس کی غلطی ہوگی اسی طور پر جیسے کہ علم تشخیص اور علم حدیث اور علم سپا بعد کے زمانے میں مدم ہوئے اور ان کی خاص اصطلاحیں بنی اور وہ خاص رخ سے آگے بڑھے اسی طور پر وہ علم جو کہ علم احسان و تقوا تھا جو دل کے بنانے کا علم تھا وہ بھی بعد کے دور میں مدمور ہوا اسی طور پر جس طور پر کہ تدوین دوسرے علوم دینیا کی ہوئی تھی تو اگر اسے ویرت نہیں کہا جاتا تو اسے کیوں بھی کہا جائے گا اس لحاظ سے ہم یوں کہیں گے کہ حقیقت کے لحاظ سے تصوف جو ہے وہ حقیقت دینیا یا اعمال شرعیہ کے ان حصوں کا نام ہے جو خصوصیت کے ساتھ دل کی کے متعلقات سے بحث کرتے ہیں اس کو چلنے کے طریقے بتاتے ہیں اور اس کے احکام کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور ان احکام کو کس طور پر اپنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق ہمیں ہدایات دیتے ہیں اس علم تصوف والے اور علم تصوف کس طور پر بڑھا اس مستقل حیثیت سے اس نے سم کی حیثیت کیسے اختیار کر سکتے دیکھو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو دین لے کر آئے آپ کا دین انتہائی کامل انتہائی جامع انتہائی ہر رخ سے کامل تھا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی اس میں ظاہر کے والے بھی احکام تھے اور باطن والے بھی احکام تھے جیسے حضور احمد نے یہ احساس فرمایا کہ دیکھو نماز کو نماز کو تم پڑھو اسی طور نماز کو قائم کرو اسی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بغیر حضور قلب کے نہیں ہو جیسے اسی طور پر آپ نے یعنی اگر ایک طرف احکام کی ہے نماز کے روزے کے حج کے زکوٰۃ کے جہاد کے دوسری طرف آپ نے احکام دیے دل کی اصلاح کے کینے سے بچنے کا حکم قرآن حدیث میں آتا ہے یعنی غیبت کی برائی قرآن میں کی گئی ہے اسی طور پر وہ تمام ملاقات فاسدہ اور وہ تمام اخلاق جو کہ باطل ہیں اور وہ تمام طریقے جو غلط ہیں اور جن کی جڑیں دل میں ہیں ان سب کی کے نمبر نے برائی بیان ہے تو اگر ہم ان احکام کو جو کہ ظاہر والے احکام ہیں ان کو ہم لیتے ہیں تو ہم باطل والے احکام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں میں یوں ایک دوسرے سے کہوں گا کہ ظاہر کے آکام کی تو فکا کے نام سے مدد ہوئی اور باطن کے احکام کی فکا جو تھی وہ تشب و سلوک کے نام سے مدد ہوئی اب بڑی بات یہ تھی کہ ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر ظاہر والے احکام کیونکہ ظاہر ہیں اور انہیں ہر ایک دیکھتا ہے اور ان میں اس قدر پیچیدگی بھی نہیں ہوتی ٹہراؤ بھی نہیں ہوتا اور باطن والے احکام جو ہیں اور باطن والے معاملات جو ہیں وہ گہرے ہیں جیسے باطن چھپا ہوا ہے اس سارے اعمال بھی چھپے ہوئے ہیں اور ان کی حقیقت بھی پورے طور پر ہر قسم ناقص پر نہیں کھلا کرتی اس بنا پر اس کے فن کو پورے طور پر سمجھ لینا یا جان لینا ہر کس و ناقص کا کام نہیں اسی کے متعلق جو حافظ نے کہا نا کہ ہر نہ ہر قصب پر تراشت کلندری دریدہ ہزار نقطہ باریک زمین جاس نہ ہر کے سرگ تراشت کلندری دا سر کا تراش لینا ہاں، اور کہہ دینا کلندر بن گئے کلندری ایسے آسان نہیں کلندری کے لیے یعنی کلندر سے کیا مراد یعنی صحیح معنی میں صوفی بننے کے لیے ہاں جی؟ صوفی بننے کے لیے انسان کو ظاہری احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور باطنی احکام کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت صرف جاننے کے درجے میں نہیں بلکہ عمل کرنے کے درجے میں پڑتی ہے اور پھر صرف عمل سرسری عمل کے ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کی حقیقت کو لیتے ہوئے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو گویا قلندر یا صوفی بننے کے لیے آپ کو ظاہر بھی چاہیے باطن بھی چاہیے اور صرف باطن سسری باطن نہیں چاہیے اپنی حقیقت والا باطن چاہیے وہ باطن جس باطن کے ہر ہر عمل میں خدا بند قدوس کی کی عظمت رچی ہوئی ہو اللہ کی محبت رچی ہوئی ہو اللہ و مطالعہ کا اخلاص اس کے ذرے ذرے میں اتر چکا ہو سمو چکا ہو دین کی حقیقت اس کے ہر عمل کے اندر وہ عمل باطن والا عمل ہو ہاں، اگر باتیں ایسی صرف بات چیت کا نام ہے اسے ہم نہ باتیں علوم کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے ہم باطن کی اصلاح کہہ سکتے ہیں باطن بنتا ہے آسانی سے نہیں بنتا تو کر رہا تھا کہ علوم میں یا ہمارے رحمت اللہ علیہ کے بڑے رانش ہیں رانش کہہ رہے ہیں اور ہر ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ساتھ سے دین جو چلا تو اس کے دین کے چلنے میں دین کا ظاہر بھی تھا دین کا باطن بھی تھا ظاہری احکام بھی تھے اور باطنی احکام بھی تھے اب بعد کے دور جب دین نے فروغ پایا دین نے فروغ پایا تو ہر چیز جیسے مستقل ایک ایک حیثیت ایک ایک خاص حیثیت کی حامل بنتی چلی گئی اسی طور پر یہ دین کے مختلف شعبوں نے بھی مستقل حیثیتیں حاصل دی کٹا کا شعبہ علیحدہ ہو گیا استا کا شعبہ علیحدہ ہو گیا ہاں؟ اسی طور پر یعنی جہاد جو مجاہدین تھے جہاد کرنے والے ان کا سپاہیوں کا شعبہ علیحدہ ہو گیا علم کے رخ سے آئیے تو تفسیر کا صرف شعبہ علیحدہ نہیں ہوا بلکہ تفصیل کے اندر مختلف شعبے بن گئے علوم تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سیٹی کی اکان کو دیکھیں تو مستقل اٹھارہ یا سے زیادہ علوم پر اس کے بات کی ہے ایسے دوسرے لوگوں نے اب اسی طور پر اگر آپ دیکھیے علوم حدیث تو علوم حدیث ایک علم کا نام نہیں دوسرے اس میں احکام دوسرے علوم علم حدیث کے اندر آ گئے حدیث کے متعلق بیسویں علوم ہے جو کہ حدیث کے ساتھ متعلق ہے فقہ جو ہے صرف فقہ فقہ صرف احکام کے بیان کا نام نہیں ہے اس کے اندر فقہ کے اندر کتنے علوم پیدا ہو گئے ہیں اسی طور پر شکایت باطنی یا وہ احکام جو کہ باتمی سے متعلق تھے جب وہ متوزن ہوا جب اس اس کی ترقی یعنی جب چالو ہوا تو اس میں بھی مختلف قسم کی صورتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں تو اس لحاظ سے ہم یوں کہیں گے کہ تصوف کی ابتدا یعنی اس تصوف کی یعنی حقیقت تصوف کی ابتدا جو ہے وہ نہ تو کرنے خالص میں ہے نہ کرنے شانی میں ہے بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جس وقت سے اسلام آیا بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر نبی جو تھا جو نبی کے قلب کی اصلاح کا دائی ہے اور حقیقت میں ہر نبی کل کی اصلاح کا دائی ہے تو اس لحاظ سے جب شک نبوت کا سلسلہ قائم ہے اسی وقت سے سلوک کر ہیں کے لحاظ سے اس وقت جس وقت اللہ نے کہا تھا نا جائے صلاح کے خلیفہ تو خلافت الہیہ مستحکم ہو نہیں سکتی خلافت وجود میں آ نہیں سکتی جب تک کہ بندہ خدا کی شفات کو نہ اپنائے جب تک کہ خدا کے احکام کو نہ اپنائے جب تک کہ خدا کے رنگ میں نہ رنگا جائے اس وقت تک وہ خلیفہ ہو نہیں سکتا ان یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں یہ سلوک میں سے بحث ہوتی ہے اس پر اس پر چلنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اور یہ خلافت کس طور پر سے خلافت حقیقی حاصل کی جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں تصویر سے متعلق ہیں تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اصل ابتدا ہے ادب انتہا ادب ابتدا ہے ادب انتہا ہے میں صبح محبت میں شام محبت اگر محبت کو ہم سلوک حقیقت میں سلوک ہے محبت اگر ہم یوں کہہ دیں کہ سلوک کی ادب سے ہے اور ادب تک چلا جائے وہی نوعیت ہے اب اس کے بعد جہاں تک کہ تاریخی شواہد کا تعلق ہے ہم اس کے متعلق یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی اس وقت سے سلوک شروع ہوا حضرت شاہ اللہ اللہ اللہ صاحب رحمۃ علیہ نے البالغہ جہاں کے مباحث احسان پر بات کی ہے ہاں جی وہاں حضرت نے ان تمام چیزوں کو لے لیا تو کیا کیا ہے اسی طور پر غازت القطاب نے مختلف جو کہ صحابہ کے واقعات وغیرہ تین صحابہ کے متعلق جو کچھ کہا یعنی صلاح کے متعلق وہ باتیں آ جاتی ہیں بہرحال ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو تھا سلوک کی تاخیر رکھی اور ہمارے نزدیک اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سلوک احسان کتاب و سنت ہی کا دوسرا نام ہے اور کتاب و سنت کے باہر کسی جائز سلوک کا وجود نہیں یعنی سلوک کو اگر حاصل کرو گے تو صرف اس کے لیے تمہارے لیے کتاب و سنت کا اشتہار لازم ہوگا ہمارے دشمن نوربی مستشی کی خوب اب تک کافی عرصے تک ہم پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ بات کی کہیں تو میدان سے آئی ہے اور کہیں نیو پلیٹنزم سے آئی ہے اور کہیں کہاں سے تصوف آیا اور کہیں کہاں سے آیا لیکن اب بات کے دور میں جبکہ کچھ انہوں نے زیادہ گہراؤ میں گئے اب وہ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں یعنی تصوف کا کے جاننے کا علم لحاظ سے یعنی ظاہر کے لحاظ سے کتابوں کے لحاظ سے حقیقت کے لحاظ سے نہیں حقیقت کے لحاظ سے ہوتا تو مسلمان کیوں نہ ہوتا تو یورپ میں دو امام مانے گئے ہیں اس تصوف کے نرسیو نسینان جس کا بھی انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ ہوا دو سال ہوئے اور نکل تو نسینان نے لکھا پہلے یہ کہ یعنی جو کہ اسلامی تصوص ہے وہ قرآن و حدیث کے انتہائی شبق اور اشتغال سے اور انتہائی عبادات کے ضرور سے پیدا ہوا یہ باہر کی چیز نہیں اندر کی چیز ہے اور اسی طرح مت کو بھی آخر میں آخری ماننی تو بہر ہم نے یہ کر رہا تھا کہ غیر کی یہ مان ہے کہ اپنے گھر کی چیز ہے اور غیر کو ہم اس لیے غیر کا حوالہ نہیں دیتے کہ ہم ان کی کسی بات کو وکیل سمجھتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمارے حق میں بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی ان کی دشمنی کی کوئی نہ کوئی رنگ ہوتی ہے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بات ہاں، دل والی زندگی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں جو کچھ تھا آپ کی روح پاک میں جو کچھ تھا اس کے مختلف جنموں کا نام شلیم ہوتا تو جو باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا وہ اپنے پلپ کو بنائے گا وہ جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے وہ ظاہر کو لے لیتا ہے وہ ظاہر کے لحاظ سے کتنا ہی ظاہر کی عبادت کو کرتا ہو ہم نے ہم ظاہر کی عبادت کا استفاق نہیں کریں گے لیکن ہم یوں کہیں گے کہ وہ کاملیت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس نے حاصل کی میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا وہ ساتھ آتے جاتے تھے حضرت کسی پر تعریف فرماتے نہیں آئے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو آج دین کا مقصد یہ ہو گیا سبق کے کہنے کا مقصد اس سے قریب قریب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا اتباع اتباع میں اتنا ہی کافی ہے کہ آنکھ میں سونا ڈال لیا یہ سب ساتھ تاجن باندھ لی اور اور بس جو سلوک ہے وہ کافی ہے یعنی ظاہر کی پابندی کو اس میں ظاہر کی جن چیزوں کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ سلوک یعنی اتباع محمد اسلام جو ہے وہ کام ہے فرمایا ہم ظاہر کے اتباع کے سے روکتے نہیں ہیں بغیر ظاہر کے اتباع کے کچھ ہوتا نہیں لیکن ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی تو اتباع ہو احوال جو ہے وہ احوال محمدیہ کے مطابق ہوں جیسے کہ کار ہے ویسے حال بھی تو محمد شاہ صاحب کے مطابق ہو تو کل ہمارے احمد شاہ صاحب کو فرمایا کرتے ہیں کہ وہی ہوگا شہدا جمال مصطفیٰ حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ حال بھی محمد وسلم کی طرح ہو کال بھی محمد علیہ وسلم کی طرح ہو یہ نہیں کہ ظاہر میں تو محمد صلی وسلم کے ظاہر کا کی بات کو نہیں لیا اور بات ان کی کسی چیز کو بھی نہیں بات وسلم کی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں خشیت خشیت الہیہ کا جو غم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی محبت تھی خدا کے ساتھ جو کہ آپ کے حوالے بات تھے اور جو آپ کے مقامات ایک داتنیا تھے ان سے بھی تو کوئی نہ کوئی مشق ہو اس سے بھی تو کوئی تعلق ہو اس کا بھی تو کوئی رنگ لیا جائے جب تک وہ نہیں رنگ لیا جاتا تو ان سے اقتبا کیسے سکتے اتباع کامل ہوگا صرف اسی صورت میں جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کے اتباع کی پوری کوشش کرو گے اور جب اس کی کوشش کرو گے اور آپ کا رنگ تم میں ظاہر بھی آئے گا اور باطن بھی آئے گا اس وقت ہم کہیں گے کہ تم کامل اتباع والے ہو اور میں یہ کہوں کہ سلوک دعوت تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کی چیز کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو اس وقت سے اختیار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو, تمہیں باطن کے کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو اور جو ظاہر کے احکام کی تعلیم دی ہے اسے بھی پورے طور پر اپنا لو تمہارے ظاہر والے احکام پر چلنا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر باطن والے احکام کی چاشنی نہ ہو جب تک اس کے اندر مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نیت خالص نہیں آپ کی نماز کس کام کی آپ حج کے لیے جاتے ہیں ریا کے ساتھ جاتے ہیں وہ حج کس مقصد کا اسی طور پر شاہد والے احکام کو باطن والے ظاہر والے احکام باطن والے احکام کے محتاج ہیں اور جب تک کہ ظاہر و باطن ظاہر و باطن کا انسان جامع نہیں ہوتا انسان کے اندر کاملیت نہیں آتی اسی کاملیت کا نام سلوک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت جدا ہے اور طریقت جدا ہے یہ جاہر کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقت یا باطنی علوم شریعت ہی کا ایک جز ہے اور وہ جز اپنی اپنی اہمیت کے لحاظ سے کل پر چھایا ہوتا ہے ان پر گوش چھایا ہوا ہے یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی اس کی اہمیت اس قدر ہے اب مثال کے طور پر باتیں آتا ہوں جو کہ یعنی طریقت کے متعلق ایک ہی بات کو میں لیتا ہوں کوئی عمل شریعت کا اخلاص کے بغیر اس کی قیمت پرکاہ کے برابر ہے پرکاہ کے برابر ہے اگر خدا کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا تو پہاڑوں کے برابر عمل ہو تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں اور اگر خدا کی رضا کے لیے عمل ہوگا تو جیسے میرے آقا سید المدیا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا یا معاذ ہو یکسی کا فلیم عمر اے معاذ اخلاص کو اختیار کرو تھوڑا سا بھی فلیم مجھے کرو آئے حضرت ابو ابیرا نے جو حدیث بیان کی تھی تین دفعہ بے ہوش ہو کر گرے تھے کون سی ہے جس نے یہ سرمایا تھا کہ اس قاری کو بلایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کون سا عمل کیا کہ میں نے اللہ تیرے لیے تیرے کتاب کو سیکھا پڑھا کہا میرے لیے پڑھا تھا تو اس لیے کہا تھا کہ بڑا قاری اور عالم کرایا جاؤں تو دنیا میں کہا گیا انہیں اپنا حصہ لے لیا اسی طور پر جذبات بات کو بلایا جائے گا اسی طور پر شہید کو بلایا جائے گا لیکن کیونکہ اخلاق اندر میں تھا ریا تھا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جایا کر رہے ہیں تو یہ کر رہا تھا کہ پورا دین پورا دین جو ہے وہ اخلاص کے ایک نفس کے اندر آ جاتا ہے اور سلوک کا مقصد کیا ہے اخلاص کو حاصل کر دینا تقوا کو حاصل کر دینا اب یہ تمام یعنی وہ تمام یعنی جو جن کے ہم تصد میں مقامات کہتے ہیں توحید توکل تفریح تہذیب اسی طور پر یعنی تسلیم و رضا اور اخلاق فاصلہ کو حاصل کرنا زیبت وغیرہ اور جتنے بھی برے اخلاق کے ظاہری اور باطنی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں تو جتنے اخلاق فاضلہ ہیں یعنی صدق ہوا رضا ہوا تسلیم ہوئی اللہ کا توکل ہوا اعتماد ہوا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں باقی سے یہ تمام کتاب و سنت سے ثابت ہیں جب کتاب و سنت سے ثابت ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے سلوک میں ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خارج کی کسی چیز کے ایک جز کی بھی ضرورت نہیں تم کے برابر کی سلوک کے کمال کے لیے کتاب و سنت کے باہر کے دائرے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کتاب و سنت جو سلوک ہے وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر طے ہوتا ہے اور باہر کی اگر کوئی چیز آپ کو لفظوں کے لحاظ سے دکھائی دے گی تو اصطلاحات جو کہ تصوف میں آ گئیں وہ اصطلاحات وہ ظاہر کے لحاظ سے باہر سے آئی ہوں لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ باہر والی چیزیں نہیں جب کوئی فن فن بن جاتا ہے تو اس میں اصطلاحات کے بغیر جو ہے چارہ کار نہیں رہتا ضرورت پڑتی ہے اصطلاحات کی تو اگر آپ کسی نئی اصطلاح کو لے آئیں اور اس کے اندر وہی بات وہی پرانی چیز جو کہ حقیقت کتاب سنت سے ثابت ہے ایک نئی اصطلاح کے ذریعے سے آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حج واقع نہیں ہر فن کی زبان ہوتی ہے تو اسی طور پر سلوک کی زبان ہے اور یہ سلوک کی زبان کیونکہ میں جیسے پہلے کیا سلوک فن ہے بہت ساری اس کی ایسی چیزیں ہیں یعنی باطل احوال ہوتے ہیں اس باتی احوال کی ملکیت یہ دیکھو ایک تو ہے ایک تو ہے احکام اور ایک ہے نتائج کے احکام اور ایک ہے افعال اور ایک ہے سمرات افعال سمرات افعال کو آپ احوال کے نام سے یاد کریں گے اور سب وہ احوال جب پختہ ہو جاتے ہیں تو مقام بن جاتا ہے لیکن یہ سمرات احوال جو ہے اب ہر ایک کا سمرا جو ہے مختلف ہوگا حال کی کیفیتیں مختلف ہوں گی تو اب مختلف حالتوں کے مختلف نام رکھ دیے گئے اب ہر شخص جو ہے وہ ان حالتوں کی حقیقت کو جانتا نہیں مطلب کو سمجھتا نہیں تو اس لیے خوفیا نے اب ہر شخص کو جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر بخار ہے ظاہر کے لحاظ سے دس آدمیوں کو بخار ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کر دیں گے تو ہر ایک مختلف نسخہ لکھ کر دیں گے کیونکہ مختلف ان کے مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی کیفیتوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر مختلف انہوں نے اپنی بھی ٹرمس مقرر کر رکھی ہیں اصطلاحیں مقرر کر رکھی ہیں تو سوسیا نے کسی طور پر ٹرمز اور اصطلاحات مقرر کی تاکہ نہ جاننے والے ہماری اصطلاحوں کو اصطلاحوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بات کو غلط طور پر استعمال نہ کر لیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوم کی زبان جو ہے وہ غیروں کے لیے عجمی ہے کیا مطلب کہ یہ ہماری اصطلاحات کو نہیں سمجھتے مطالب کو نہیں سمجھتے ان پر یہ حال گزرا نہیں تو اس حال کی حقیقت کو کیسے جانیں سمجھ تو میرے کہنے کا مدعا مطلب یہ ہے کہ سلوک کے احوال کے نام اور اسی طور سے مختلف اصطلاحات جو ہیں اگر کوئی شخص ان کو نہیں جانتا ہے جی اور وہ اس بنا پر انکار کر دیتا ہے کہ یہ اصطلاح کرنے میں نہیں تھی تو ہم کہیں گے بھائی تم فکر کی کتنی اصطلاحات ہیں جو کہ کرنے میں نہیں تھی تفصیل کی میں تو یوں کہوں کہ کا لفظ کیا ہے کرنے عمل میں اس معنی میں کہاں مستقبل تھا فقہ کا لفظ جو تھا کرنے اول میں اس معنی میں کہا مستقل ہے اسی طور پر دوسری اصطلاحات کو لے لیجیے اکثر اصطلاحات جو ہیں بعد میں آ کر بنی ہیں تو جب آپ ان کا انکار نہیں کرتے تو غریب تصور کی کا کیا قصور ہے اس کا تو آپ انکار کریں اور باقی دوسری چیز کا انکار نہیں کرتے لیکن انسان جو ہوتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اور اس وقت آنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا تو اس کا دشمن بن جاتا اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتا اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتا کیوں نہ دی دن حقیقت میں جاتا ہے جب حقیقت کو نہیں جانتے بس باتیں بنانی شروع کر دیتے فلاں بات ایسی فلاں بات ایسی تو بہرحال میں یس کر رہا تھا بات رخ پر نہ نکل جائے میں یس کر رہا تھا کہ سلوک اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنے جملہ بنیادی مسائل کے لحاظ سے اور اپنی جملہ حقیقتوں کے لحاظ سے اور اپنے جملہ احکام کے لحاظ سے اس کی داخ جو تھی وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تعلیمات سے رکھ دی گئی تھی اور احباب اور سماعت جو تھے جس طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو ہم سلوک ہی کی مختلف کیفیات رہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا وہ نبی سلوک تھا اور سلوک کہتے ہیں چلنے کو آپ خدا کی طرف چلے اور خدا اس سلوک پر آپ کو جو کچھ ملا سب ملا اسی طور پر صحابہ کا سلوک جو تھا وہ بھی طے ہوا اور جی؟ وہ جو سمرات ان کے جو ہوتے ہیں احوال و کیفیات جو ہوتی ہیں صحابہ میں بھی تھی اب دیکھو موٹی بات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ اشتبا پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کے دور کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کرنے اول میں جی؟ جامعیت جو تھی اس قدر زیادہ تھی اور اس قدر یعنی کھلی ہوئی اور واضح تھی کہ ایک سن کو دوسرے سے جدا کر کے دیکھا نہیں جاتا صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر کے بھی جامع تھے اور باطن کے بھی جامع تھے اور دور تابعین میں طب تابعین میں بھی یہی جامعیت رہی اب جب کہ تابعین کے دور کے بعد جب اسلامی معاشرے میں اس میں لال آیا اور وہ حقیقت رفتہ رفتہ جو تھی پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہو کر دین کی حقیقت کو لیتی تھی اس کے ظاہر کو بھی لیتی تھی باطن کو بھی لیتی تھی کیونکہ مقصود تعلیمات سے صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی اگر قرون ان قرون میں قرون صلاثہ المشہور لحاظ الخیر میں الفاظ تصوف نہیں ملتے لیکن حقیقت تصوف اپنے انتہائی کمال کے ساتھ اس زمانے میں ملتی ہے رائٹ تھی عام تھی پھیلی ہوئی تھی اور ہر ایک شخص میں وہ اس حقیقت کا وجود کھلے طور پر نمایاں دکھائی دیا صحابہ میں کیا فخر نہیں تھا فخر اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں تھا صحابہ میں پھر نہیں تھا ان میں شک نہیں تھا ان میں اخلاص نہیں تھا ان میں تسلیم و رضا نہیں تھی ان کے لیے خدا کے لیے سب کچھ اٹھا دینے کے جذبے نہیں تھے سب کچھ ان میں موجود لیکن وہ چیز جو تھی وہ اس طور پر چل رہی تھی کہ لہروں میں آتی نہیں تھی پوری کی پوری جماعت اس رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس بنا کوئی خاص آدمی نمایاں دکھائی نہیں دیتا جب پورا کا پورا مجموعہ ایک رنگ میں رنگا ہوا ہو تو کسی خاص شخص پر پوری نہیں اٹھے یہی حال تابعین کے دور میں رہا اور یہی تابعین کے دور میں رہا پھر جب جامع جب یہ جامعیت میں میں کمی آنی واقع ہوئی پھر اب جماعت سے جماعت متاثر ہونی بند ہوئی اور افراد کاملین پیدا ہونے اب افراد پر نگاہیں جانے لگی کہ فلاں شخص جو ہے فلاں شاہد ہے فلاں عابد ہے فلاں یہ ہے اسی طور پر سب سے پہلے سن ایک سو پچاس عیسوی میں پہلے جو ہے کا کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی اس کو ایک سو پچاس ایک سو پچاس عیسوی میں استعمال کیا گیا ہے جی اور کتاب جو کہ پہلی کتاب جو کہ شائع ہو چکی ہے کتاب الما ہے اور اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا اب یہ سوفی دیکھو بکول کتاب الما کے دن نے اس کا استعمال کرا بکول اس کے صحابہ کو اگر شہادہ کی شہادیت کا فصل تو کمال اتنا بلند ہے کہ اگر انہیں نہ تو شاہد کہنے کی ضرورت ہے نہ عادت کہنے کی ضرورت ہے شہادی میں سب کچھ آ گیا اب بات کے دور میں جو کہ اچھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے خدا اس کے رسول کے تھے اب اس میں بعد کے دور میں بعد ایسے کے ریاکار بھی پیدا ہو گئے تو ان سے امتیاز کرنے کے لیے سوچی کی اصطلاح جو تھی وہ نکالی گئی اب یہ سوچی کا لفظ کہاں سے آیا سوتیا کے لفظ سے آیا جو کہ یونانی لفظ ہے یا سوٹ سے آیا یا کہاں سے آیا ہم اس کے پاس نہیں لیکن حقیقت تصوش جو ہے یعنی وہ جو تھی وہ اوپر سے چلی آ سمجھ وہ کتاب سننا چاہیے نہیں اب میں یہ کہوں کہ افراد کاملین جو تھے پہلے جماعت سے جماعت متاثر ہوتی تھی اب افراد کاملین جب پیدا ہونے لگے تو افراد کاملین سے ہر ایک کا ہلکا ہلکا بن گیا تو صحابہ کے دور کے بعد دیکھو صحابہ میں بھی آپ یوں دیکھیں کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کے خاص حلقے ہیں ان سے خاص فیص پایا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے ابن مسعود کے سے بھرا ہوا دوسرا جو ہے ہمارا حسی کی بنیادی ابن مسعود کے ستاوا پر ہے تصویر کے ساتھ وہ اوسے میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا ادھر کا دبش میں رہے ان کا ہلکا قائم ہو گیا اسی طور پر لوگ جو مدینہ میں تھے ان کے ہلکے اپنے اپنے قائم ہو گئے اور ان سے لوگوں نے لینا شروع کر دیا اور اسی طور پر جیسے ظاہر کو لیتے تھے ایسے بات ان کو لیتے تھے اب یہ سلوک کے سلاطی سے چلے ہیں یہ ان نسبتوں کے نام ہیں جو کہ علوم الہیہ تو تعلقات الہیہ کی بنا پر ہر شخص کی اپنی نسبت ہوتی ہے خدا کے ساتھ جو کہ اور نقل کیا گیا جاتا ہے مجھے شہری نے بھی اپنے مکتوبات میں نقل کیا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے ان کے راستے جو ہیں زیادہ تر انصاف خلائق ہیں لوگوں کے سانسد کے برابر ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کی احکام شریعت پر عمل کر کے خدا کے ساتھ ایک رشت قائم ہوتی ہے تعلق قائم ہوتا ہے اور اس تعلق کو جب کہ وہ واضح مبزم ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے مستحکم ہو جاتا ہے اس کے اثرات دوسروں پر بھی کرتے ہیں اور نسبت محمد یا اللہ علیہ وسلم کے یہ اپنے کمال میں اور جامعیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جامعیت اپنی نسبت میں اس قدر جانے تھی کہ کوئی ایک شخص آپ کی پوری جامعیت سنبھال نہیں سکتا جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کے مختلف شعور آپ کی نسبت کے مختلف کمالات کے نظر میں سب سے زیادہ جو قانون ہے صدیق اکبر ہے یہ فاروق ہے اسی طور پر حضرت اکبر ہے یہ فاروق ہے اسی طور پر حضرت عثمان کی نسبت ہے اسی طور پر حضرت علی کی نسبت ہے باقی ہر صحابی کی اپنی اپنی نسبت ہے اور جو مستقل نسبت ہیں وہ تو محمد صلی صفیل انہیں حاصل کی اور اب یہی نسبتوں کے نسبتوں کے ساتھ ان سدا یعنی رنگا جاننا اور اس نسبت کا دوسرے کل کے اوپر اتر ڈال دینا اور اس اس کے دوسرے کے دل کو متاثر کر کے اسی رنگ کا شاید اس میں پیدا کرتے ہیں یعنی یہ کہلایا جاتا ہے سلسلہ میرے حضرت تک ہم علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو جیسے حدیث سنت اسی طور پر سبوت میں جو سلسلہ کہلایا جاتا ہے جسے شجرا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ صحبت ہے صحبت سے آدمی پیدا ہوتا ہے سے کیوں پیدا ہوتا ہے بات کا آدمی نہیں بنا کرتا انسان دل سے بنتا ہے صحبت کی زیادہ کہتے جب وہ بات نہیں کرتا فلاں بات نہیں ہوتی صحبت قیمت آ کر جگہ ہم سے جاتی ہے ایسا انسان بنتا ہے ہے اگر کوئی کامل ہے تو وہ بات کرے یا نہ کرے ہاں؟ اس کے دل سے جو شوائیں نکلتی ہیں اور اس کے دل پر جو اپنا قدوس کی تجلیات ہوتی ہیں تو ان تجلیات کا سب جا کر جو کہ صحبت میں بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کے قلب پر بیٹھتا ہے اور اس سے اس کی جو ہے کل کی حیثیت بدلتی ہے قلب کا وقت لگتا ہے اور کل زندہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس صحبت جس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے ہاں جی؟ اس کی صحبت سے وہ رنگ لیتا ہے تو وہ تجلی کیونکہ خدا کی بات سے اس کے قلب پر غالب ہوتی ہے تو اس تجلی کی کوئی نہ کوئی شعا اس کے قلب پر پڑتی ہے اس اگر اس کے اندر مناسبت ہے تو اس کی مناسبت کے ساتھ وہ سلسلہ جو ہے اس کا رنگ اس کے دل پر بھی آئے گا اور یہ جو سلسلہ اس کا قائم ہوگا دوسرے کے ساتھ تو اسے یوں کہیں گے کہ فلاں کی نسبت فلاں نے دے دی فلاں کا رنگ فلاں پر چڑھ گیا فلاں کا حال فلاں پر غالب ہو گیا یہ سب کے ذریعے سے ہوگا تو میں یہ کر رہا تھا کہ صاحب کرام کی یہ ابو بکر ہے ان کی نسبت چلی ہے ان کی نسبت چلی ہے سناتن ہے آج بعض سلاطن بعد میں ابو بکر شدید کی نسبت کو کو جو ہے وہ خاص طور پر آگے چلایا گیا ہے مثال کے طور پر کہہ لو سلسلہ سرگردیگا میں اور فاگریگا میں انہیں کی نسبت کو آگے چلایا جاتا ہے یا اسی طور پر ہمیں شاہ رخ کے آگے اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے یہ نسبت بھی آگے چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تو تمام سلاحیں جا کر عمومی طور پر نہیں ہوتے اور کیا یہ نسبت کیسے ملتی تھی میں یس کروں کہ کرونا ملا پہلے کرنا ہے ہمارے مولانا